أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ عزیزا نمن جیسا کہ میں نے پچھلے درس کے آخر میں عرض کیا تھا ہمارا آج کا یہ درس درس کے سلسلے کی ایک کڑی نہیں بلکہ خصوصی درس ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اب قرآن کریم کے سفید حیات کی آخری منزلوں میں آ رہے ہیں انتیسواں اور تیسواں پارا ہمارے سامنے آئے گا قرآن کریم نصاب کی ایک کتاب ہے اور نصاب کی کتاب کی طرح ہی اس کی ترتیب رکھی گئی ہے یہ الحمد سے و ناز تک طالب علم کو اپنے ساتھ ساتھ اس طرح لے جاتا ہے کہ جوں جوں وہ اگلی کلاس میں پہنچتا چلا جاتا ہے تعلیم کا کی سطح بلند ہوتی چلی جاتی ہے اور آپ سوچئے کہ جب یہ آخری مراحل میں آ پہنچے گا تو وہاں اس سطح کی کیا کیفیت ہوگی مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ اب طالب علم ایم اے کے فرسٹ ایئر میں آ گیا یہ دو سال آخری دو سال ہیں اس کے نصاب تعلیم کے اور اس ایم اے میں ہوتا کیا ہے پہلی جماعت سے بی اے تک جو کچھ بھی اس نے پڑھا ہوتا ہے اس کا ملخص اس کا اسارا اس کا فشودہ ان دو سالوں کے اندر سامنے آ جاتا ہے سارا ایکومولیٹو نالج مرتکز ہو کر کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر ان دو سالوں میں سامنے آتا ہے ان میں تفاصیل نہیں ہوتی ڈیٹیلز نہیں ہوتی ہر چیز اشارے میں بیان کی جاتی ہے سمبلز ہوتے ہیں علامات ہوتی ہیں تفاصیل کی بجائے اصطلاحات ہوتی ہیں اور ہر اصطلاح کے اندر ہزاروں تفاصیل سمتی ہوئی ہمارے سامنے آتی ہیں ان آخری دو پاروں میں قرآنی تعلیم کی یہی کیفیت ہے اس میں سمبل سے زیادہ کام لیا گیا ہے اصطلاحات زیادہ آئیں گی آپ کے سامنے اور میں نے عرض کیا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم ایک خصوصی درس میں ان علامات اور ان اصطلاحات کا مفہوم دیکھ لیں کہ جب اس کے بعد یہ اصطلاحات بار بار ہمارے سامنے آئیں تو ہر بار اس کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے ان اصطلاحات کی تفصیل ایک ہی دفعہ ہمارے سامنے آنی چاہیے آ جانی چاہیے آج کا درس کسی مقصد کے لیے میں نے مختص کر دیا تھا سب سے پہلے تو یہ دیکھیے <clears throat> کہ جیسا کہ اب آپ دیکھ چکے ہیں اٹھائیسواں پارا ختم کرنے کے بعد قرآن کریم کی ساری تعلیم ایک ہی مرکز کے گرد گردش کرتی ہے اور وہ ہے قانون مقافات عمل انسان کا ہر کام حتیٰ کے دل میں گزرنے والا خیال اور ارادہ بھی ایک نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے انسانی زندگی کے دو حصے ہیں ایک تو اس کا طبی زندگی ہے فزیکل لائف جسے آپ کہتے ہیں فزیکل لائف کے سبھی زندگی کے قوانین کا مشاہدہ ہر روز ہر سانس میں ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے ایسے اٹل قوانین ہیں تو جیسے کہ میں مثال کے طور پہ اکثر سمجھایا کرتا ہوں آگ میں انگلی ڈالیے جل جائے گی اس میں سخت درد ہوگا یہ قانون ہے کہ آگ کا خاصا جلانا ہے اس میں انگلی ڈالیے تو وہ جل جائے گی اور جلنے کے بعد اس میں درد ہوگا یہ ایسا اٹل قانون ہے کہ نہ کسی کی سفارش اس میں کوئی اثر انداز ہو سکتی ہے نہ آپ کہیں رشوت دے کے چھوٹ سکتے ہیں نہ کسی کا اثر کوئی کام دے سکتا ہے نہ ہی یہ صورت ہوتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے پکڑنے والا پکڑے تو آپ کو اس کی سزا ملے اور ایسا نہ ہو تو اس کی سزا نہ ملے کمرے کی تنہائیوں میں جہاں کوئی دیکھنے والا پکڑنے والا نہیں ہے وہاں بھی آگ میں انگلی ڈالیے تو وہ اسی طرح سے جلے گی اور درد پیدا کرے گی جس طرح سے کہ آپ ایک بھرے جلسے میں ایسا کریں یہ فزیکل لاز ہیں اور از خود ان کے نتائج مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں آج خود سے مراد ہے اس نظام اس پروسیس کے مطابق جو خدا نے مقرر کیا ہے ورنہ آج خود تو یہاں کائنات میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے انسانی زندگی کا دوسرا حصہ یاد رکھیے میں آج تفاصیل میں نہیں جاؤں گا اشارات سے گزرتا چلا جاؤں گا آگے کے تفاصیل ڈھیروں آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں اس سے پہلے انسانی زندگی کا دوسرا حصہ تمدنی زندگی کہلاتی ہے باہمی مل جل کر ہم نے رہنا ہے معاملات کا اشتراک ہوتا ہے ایک کا واسطہ دوسرے سے پڑتا ہے اس زندگی کو ایک قاعدے اور قانون کے مطابق گزارنے کے لیے بھی کچھ قوانین کی ضرورت ہوتی ہے انہیں آپ کا نظام تمدن جو ہے وہ قوانین دیتا ہے یہ آپ کے ہاں کے حکومت کے قوانین <coughs> معاشرے کے قوانین ان قوانین کی بھی یہ کیفیت ہے کہ اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کی بھی سزا ملتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس وقت تک کم از کم انسان نے جو نظام عدالت وضع کیا ہے وہ اس سے کہیں پستر ہے جو فطرت کا نظام خارجی کائنات میں یا ہماری طبی زندگی کے اندر واقع ہے طبی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں کوئی قانون شکنی کی اس کی سزا ملی اور پھر اس کی سزا کو کوئی بدل نہیں سکتا اس سے بچا نہیں سکتا نہ سفارش چلتی ہے نہ رشوت چلتی ہے نہ اثر چلتا ہے نہ بچ سکتا ہے کتنا محکم نظام عدل ہے فطرت کا اس کے مطابق انسانوں نے آج تک جو اس وقت تک جو نظام وضع کیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جرم کرنے والا اگر ذرا بھی صاحب یسل رسوخ ہے بہت زیادہ دوسروں سے ذہین ہے ہزار طریقے ایسے پیدا کر لے گا کہ جرم کرے اور اس کی سزا نہ پائے یعنی آپ دیکھیے گا کہ اس معنی میں انسان حالانکہ کائنات سے اپنے آپ کو افضل کہتا ہے اور اس سے آگے بھی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اس کا نظام عدل ابھی تک اس سطح پہ بھی نہیں پہنچ سکا جہاں بقول ان مغربی مفکروں کے اندھی فطرت کا نظام پہنچا ہوا ہے یہ نظام تمدن ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ جرم کرنے کے بعد باوجود امکانات اس کے ہیں کہ وہ اس کی سزا سے بچ جائے یعنی یہاں جو قانون مقافات ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے یہاں اس میں سکم ہے اس میں کمزوری ہے یہ اس طرح سے نہیں چل رہا جیسا کہ یہ ابھی زندگی کے اندر کائناتی زندگی کے اندر چل رہا ہے مغرب کا تصور مغرب سے مراد ہے جسے مٹیریلسٹک کانسیپٹ آپ کہتے ہیں مادی تصور حیات جسے کہتے ہیں اس نے یہ کہا کہ انسان کی زندگی تو تبھی زندگی ہے تبھی قوانین کے مطابق یہ آیا تبھی قوانین کے مطابق یہ زندہ رہا تبھی قوانین کے مطابق مر گیا اور جب مر گیا تو انسان ختم ہو گیا اب ظاہر ہے کہ اس تصور کی روح سے وہ لوگ کہ جو تمدنی قوانین کہہ لیجئے ان قوانین کی خلاف ورزی کریں اور اس کے بعد ایسا انتظام کر لیں کہ ان کی سزا سے بچ سکیں اور بچ جائیں تو یہ جو بنیادی چیز تھی قانون مقافات عمل کی یہ باطل ہو کے رہ گئی اس تصور زندگی کے ماتحت یہ شے ختم ہو گئی قرآن تصور دیتا ہے زندگی کا جس کے ماتحت یہ قانون مقافات عمل کہیں بھی شکست نہیں کھاتا اور وہ کہتا یہ ہے کہ انسان اس کی طبی زندگی کا ہی نام نہیں ہے طبی زندگی کے علاوہ ایک اور شے بھی اس کے اندر ہے کہ جو جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور اسے کہتے ہیں انسان کی ذات یا ہیومن پرسنالٹی یا نفس انسانی خودی یا انا یا ایگو الفاظ مختلف ہیں لیکن قرآن کا تصور اس کے متعلق یہ ہے اور یہی تصور ہے کہ جو قانون مقافات عمل کے اس اقام کو پورا کرتا ہے جو ہمارے نظام عدل اور تمدنی زندگی میں ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کا ایک اثر خود اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے اب یہ وہ چیز ہو گئی جو تبھی قانون کی طرح یہ ایسا ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی لکنا نہیں رہا کوئی سکم نہیں رہے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نتیجے سے انسان کسی طرح سے بچ جائے لہذا جس طرح سے طبی زندگی کے متعلق وہ قوانین کار فرما تھے انسانی ذات کے تصور کے بعد اس نظریے کے بعد قانون مقافات عمل اٹل ہو جاتا ہے درمیان میں انسان نے جو خود اپنا نظام عدل بنایا تھا آپ دیکھیں گے کہ اس میں تو اس کام اور اس میں تو خرابیاں اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں فطرت کا قانون فزیکل لائف کے اندر بھی ایسا تھا جس میں کوئی سکم نہیں تھا اور قرآن کا دیا ہوا نظام یعنی انسانی ذات کا تصور بھی ایسا ہے کہ اس میں قانون مقافات عمل کا کوئی میں کوئی سکم باقی نہیں رہتا انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور وہ نتیجہ اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ تبھی قوانین کے تابع انسان وہ کام بل ارادہ کرے یا بلا ارادہ کرے وہ اس کی سزا پا لیتا ہے آگ میں آپ کی انگلی بل ارادہ آپ ڈالیں یا سوتے میں بلا ارادہ آگ میں جا پڑے دونوں کا اثر ایک ہوتا ہے لیکن انسانی ذات اس کی طبی زندگی سے اس وجہ سے الگ ہے کہ یہ صاحب اختیار و ارادہ ہوتا ہے اس لیے انسانی ذات کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جو کام بل ارادہ کرے یہ اس کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا کہ ارادہ خواہ عمل میں لا سکے یا نہ لا سکے خود ارادہ ایک عمل ہے اس ارادے کا بھی اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے اب اس اعتبار سے یہ قانون کبھی قانون یا فزیکل لا سے ایک قدم آگے چلا گیا یہ جو نظام قانون یا نظام مقافات ہے اسے دین کہا جاتا ہے دین کے معنی ہی قانون کے اور قانون مقافات کے ہیں یہ قرآن کی اولی بنیادی اصطلاح ہے اور ان دو پاروں میں یہ بار بار اصطلاح آئے گی اس زندگی کے اندر <clears throat> افراد نہیں بستے قومیں بستی ہیں انسان مدنی تباہ ہے یہ دوسروں کے ساتھ مل کے زندگی بسر کرتا ہے اسے جماعت کہہ لیجئے گروہ کہہ لیجئے قوم کہہ لیجئے ہم سمجھنے کی خاطر اسے قومی زندگی کہیں گے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات کی جتنی قوتیں ہیں وہ ہم نے انسان کے لیے تابع تسخیر کر دی اب ایک قوم وہ ہوگی کہ جو فطرت کی ان قوتوں کی طرف سے بے اعتنائی برتے گی انڈیفرینس ہوگا یا انہیں قابل نفرت سمجھے گی یا ان کو اپنے سے اونچا سمجھے گی <clears throat> انسان کی تاریخ یہی کچھ بتاتی چلی آئی ہے ان تینوں شکلوں میں سے کوئی شکل بھی ہو وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کرے گی اور جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کرتی وہ آدمیت کے مقام کے اوپر نہیں آ سکتی صرف آدمیت کا مقام میں کہہ رہا ہوں ابھی فطرت کی قوتوں کو مسخر نہ کرنے والی قوم آدمیت کے مقام پہ نہیں آتی لہذا اس کی اس دنیا کی زندگی بھی تاریخ گزرتی ہے مشقتوں اور مصیبتوں کے اندر گزرتی ہے دوسری قوم وہ وہ بتاتا ہے کہ جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیتی ہے ان قوتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے اس کی یہ زندگی خوشحالی کی زندگی ہو جاتی ہے خوشگواری کی زندگی ہو جاتی ہے تابندہ اور تابناک زندگی ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ ان قوتوں کو مستقل اقدار یا پرماننٹ ویلیوز کے تابع نہیں رکھتی تو باقی دنیا تو جس طرح جہنم میں زندگی بسر کرتی ہے وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسی قوم کو یہ مفاد مفاد عجدا تو ہوں گے شعلہ مستعجل ہوگا تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے اندر بڑی زیادہ چمک پیدا ہوگی لیکن اس قوم کا مستقبل تاریخ ہوگا اس دنیا کے اندر بھی اس کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا زوال مادہ ہے یہ قوم تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی میں آگے چل کے ذرا عرض کروں گا کہ ان مستقل اقدار یا اخلاقی قوانین کا تعلق کیا ہے ان طبی زندگی سے ایک قوم فطرت کی پوری قوتوں کو مسخر کر کے بہت بڑی قوت حاصل کر لیتی ہے دنیا میں پھر اس کے بعد کون سی چیز ہے کہ جو اس کو تباہ کر دیتی ہے یہ چیز کہ اس کے اندر اخلاقی خرابیاں تھیں ویلیوز کی اس نے پرواہ نہیں کی تھی اگر اس نے فزیکل فورسز اور قوتیں اپنے ہاں مستحکم طور پر حاصل کر رکھی ہیں تو ان چیزوں کا اثر کیا ہے کہ ان کے باوجود یہ شکست کھا جائے اور زوال پہ آ جائے میں یہ آگے چل کے ذرا بتاؤں گا لیکن بہرحال قرآن کہتا ہے کہ دوسری قوم یہ ہے کہ یہ زندگی کچھ وقت کے لیے ہی صحیح اس کی خوشگوار ہو جاتی ہے تابندہ ہو جاتی ہے لیکن اس کا مستقبل تاریخ ہوتا ہے اور تیسری قوم وہ ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں قوانین خداوندی کے تابع مستقل اقدار کے تابع رکھے یہ وہ قوم ہے کہ جس کی یہ زندگی درخشندہ اور تابناک ہوتی ہے اور اس کا مستقبل بھی بڑا روشن ہوتا ہے تین قسم کی اس نے یہ قومیں یہاں گنائی اب آپ دیکھیے کہ اجتماعی طور پر بھی قرآن بتاتا ہے کہ قانون مقافات عمل یہاں نافذ ہے رائج ہے اطلاق اس کا ہو رہا ہے جو قوم جس قسم کی اپنی زندگی بناتی ہے اس کے مطابق اس کے نتائج مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں یہ حصہ قوموں کی زندگی سے متعلق ہوگا اس دنیا میں جب کسی قوم پہ اس قسم کا انقلاب آتا ہے کہ اس کی تباہی اس سے واقع ہو جاتی ہے شکست ہو جاتی ہے ناکام رہ جاتی ہے اس پہ زوال آ جاتا ہے اس کو قرآن اسات سے تعبیر کرتا ہے یہ اس کی اصطلاح ہے اس کے معنی ہی ایک ایسا انقلاب ہے اس کو قرآن کہتا ہے بھگتن آ جاتا ہے وہ کہتا یہ ہے اور یہ چیز غور سے سمجھنے کی ہے وہ کہتا یہ ہے کہ انسان کے اندر خواہ ایک فرد ہو یا ایک قوم ہو دو قوتیں بجا وقت کام کر رہی ہوتی ہیں تعمیری قوتیں کنسٹرکٹیو فورسز تقریبی قوتیں ڈسٹرکٹیو فورسز تعمیری قوتیں اس کے اندر مدافعت کی قوت پیدا کرتی ریزسٹنس کی پاور پیدا کرتی چلی جاتی یہ اس کی ذات میں تقویت پیدا کرتی جاتی ہیں تقریبی قوتیں اس میں عزم حلال پیدا کرتی ہیں تقریب پیدا کرتی ہیں یہ دونوں چیزیں بیک وقت کار فرما ہوتی ہیں وہ کہتا یہ ہے کہ جب تک کسی فرد یا کسی قوم کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا رہتا ہے وہ اس وقت تک تباہی سے محفوظ رہتی ہے اور جب اس کا تقریبی قوتوں کا پلڑا جھک جاتا ہے وہاں اس کے اوپر تباہی آتی ہے وہاں اس پہ بربادی ہوتی ہے یہ وقت کہ جب اس کی تقریبی قوتوں کا پلڑا جھک کے اس کے یہ ایکومولیٹو اعمال کا نتیجہ سامنے آتا ہے اسے اسات کہا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ کہتا ہے بغتا تن آتی ہے یہ دوسری اصطلاح ہے اس کی وہ جو پہلا نظام ہے اس کے لیے اس نے کہا ہے سفلت موازینہ و خفت موازینہ پلڑوں کا جھکنا اور پلڑوں کا اٹھنا کہتے یہ ہر آن ہوتا رہتا ہے فرد کی زندگی میں بھی قوم کی زندگی کے اندر بھی یہ سارا وقت بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ اعمال اپنے نتائج پیدا نہیں کر رہے لیکن یہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ جو اجلت پسند ذہن ہے انسان کا وہ جب کسی کے ایک ایکشن یا ایک خراب کام کو دیکھتا ہے تو اس کے فوری بعد یہ کہتا ہے کہ صاحب اگر کوئی قانون مقافات ہے اگر کوئی خدا ہے اگر کوئی واقعی اس قسم کی گرفت ہونی ہے تو یہ کیوں نہیں ہو جاتی وہ اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہاں نظام یہ ہے کہ دونوں پلڑے ہیں جب تقریبی قوتوں کے پلڑے نے جھکنا ہے اس وقت یہ تباہی آتی ہے قرآن کہتا یہ ہے کہ ہمارا قانون مقافات ہے بڑا سری الحساب یہ بھی اس کی ٹرم ہے ساتھ کے ساتھ نتیجے مرتب کرتا چلا جاتا ہے لیکن اس درمیانی وقفے کو وہ مہلت کا وقفہ کہتا ہے جب یہ پلڑے کے جھکنے اور اٹھنے کا پروسیس جاری ہوتا ہے وہ کہتا یہ ہے کہ اگر اس دوران کوئی قوم یا فرد جو دیکھے کہ میرا تعمیری قوتوں کا پلڑا کمزور ہو رہا ہے اگر وہ اس سے باز آ جائے لوٹ آئے اسے چھوڑ دے اور تمیری قوتوں کی طرف آ جائے اسے توبہ کہا جاتا ہے یہ اس کی اگلی اصطلاح ہے اس واپسی سے جب وہ اپنی تعمیری قوتیں اور زیادہ بڑھا لیتا ہے پاور آف ریزسٹنس اس میں اور بڑھ جاتی ہے اس کو حفاظت مل جاتی ہے اس تباہی سے جو دوسرے پلڑے کے جھکنے کی وجہ سے آنے والی تھی اسے مغفرت کہتے ہیں مغفرت کے معنی ہی حفاظت ہوتا ہے اس سے وہ اپنے لیے سامان حفاظت حاصل کر لیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ نہایت سائنٹیفکلی ہوتا چلا جا رہا ہے قانون مقافات ایک عمل کے مطابق ہوتا چلا جا رہا ہے یوں وہ کہا جائے گا کہ مغفرت ہو جاتی ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ سارا ایکیمیلیٹو اثر جو ہے وہ اس کی تباہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے یہ جو ظہور نتائج ہے ان نتائج کے نمودار ہونے کا وقت جو ہے یہ ہے کہ جسے آپ یوم کہتے ہیں یوم کے معنی دن ہی نہیں ہوتا وقت ثانیہ لمحہ دور زمانہ اس سب کو یوم کہتے ہیں ظہور نتائج جب یہ نتائج محسوس شکل میں نمودار ہو کر سامنے آ جائیں اسے یوم الدین کہتا ہے قرآن یعنی ان نتائج کے مخصوص شکل میں سامنے آ جانے کا وقت یہ بھی اس کی ایک اصطلاح ہے اپنی اور آگے چلیے انسان غلط کام کرتا رہتا ہے اور خود بھی وہ یا تو غافل ہوتا ہے اس چیز سے کہ اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے مجھے یا وہ اس کو مانتا ہی نہیں لیکن نہ تو اس کا تغافل اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے نہ اس کا انکار اسے بدل سکتا ہے ساری دنیا آنکھیں بند کر لے سورج پھر بھی چمکے گا وہ روشنی اور حرارت دیتا چلا جائے گا وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم دیکھیں تو وہ سورج روشنی دے ہم آنکھیں بند کر لیں تو وہ سیاہ ہو جائے خدا کے قوانین ہمارے اقرار اور انکار کے محتاج نہیں ہوتے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں جب ان کا محسوس نتیجہ سامنے آتا ہے آمنے سامنے وہ ہوتا ہے اس وقت وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ واقع یہ ٹھیک چیز تھی کہ غلط کام اپنا تباہ انگیز نتیجہ پیدا کر کے رہتے ہیں اس طرح سے اپنے نتائج کو خدا کے قانون کا کے کے سامنے پانا یا ان کا آمنا سامنا کرنا جسے کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں اسے لقائے رب کہتے ہیں اللہ کا آمنے سامنے ہو جانا ورنہ آپ جانتے ہیں کہ خدا تو یوں سامنے کسی کے آئی نہیں سکتا قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ لاتو رکھول ابسار انسانی نگاہیں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اس لیے یہ جسے کہا جاتا ہے اللہ کی ملاقات خدا سے ملنا یہ تصور یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کسی ایک مقام پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں یہاں سے ہم چل کے اس کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر اس کو وہاں ملیں گے یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر قیامت کا تصور ہے کہ اس طرح سے وہ وہاں خدا ایک کرسی پہ اوپر عدالت پہ بیٹھا ہوگا بڑا میدان ہوگا وہاں ہم چل کے جائیں گے وہاں اس کا آمنا سامنا ہوگا وہاں ملیں گے اس کو لکھائے رب یہ نہیں ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے اس قانون کی روح سے جو نتائج مرتب ہو رہے تھے اور جو نگاہوں سے اوجل تھے غیر محسوس تھے جب وہ محسوس شکل میں سامنے آتے ہیں یعنی وہی ظہور نتائج جسے کہا جاتا ہے اسے لقائے رب کہا قرآن نے اور اس ثانیے کو یا اس عمل کو جب یہ نتائج یوں سامنے آتے ہیں اسے یوم الطلاق کہا ہے یہ طلاق وہ تے سے ہے ملنا یہ توئے والی طلاق نہیں ہے یہ ہے ملاقات کا وقت جسے آپ کہیں گے یعنی یہ اصطلاحیں ہیں قرآن کی اور میں ان اصطلاحوں کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں قرآن کریم انسانوں کی زبان میں آیا ہے اس نے جو کچھ سمجھانا ہے ہماری زبان میں سمجھانا ہے پھر یہ جتنی ایبسٹریکٹ حقیقتیں ہیں مجرد حقیقتیں محسوس نہیں ہیں ان حقیقتوں کو اس نے سمجھانا ہے اور ہم تو محسوس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے کسی بات کو ہماری تو کیفیت یہ ہے وہ غالب کی مجبوری کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے وعدہ و ساگر کہے بغیر بنتی نہیں ہے یہ تو اپنی اس کیفیت کو یا کیف کو یا نشے کو نہیں بیان کر سکتا تابقتے کہ ماسوس بادہ و ساگر کے لفظ استعمال نہ کرے اتنی زیادہ ایبسٹریکٹ حقائق میٹا فزیکل ماوراؤ طبیعیات کی دنیا کی باتیں کہ جہاں ہمارا شعور نہیں کام دے سکتا کوئی شے اس طرح محسوس نہیں ہو سکتی اس دنیا کی کیفیات کو سمجھانے کے لیے بہر الفاظ تو ہماری ہی دنیا کے استعمال ہونے ہیں اور یہ الفاظ محسوس شکل میں استعمال ہونے ہیں مزید خوشی کا لہذا الفاظ تو ہوں گے یہی لیکن آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ جب الفاظ اس طرح سے آئیں ہر زبان میں ایک قاعدہ ہے اور عربی زبان میں تو بہت خاص طور پہ بکثرت یہ چیز ہے کہ الفاظ کے معانی ایک تو ہوتے ہیں حقیقی لٹرل میننگ ان کا جسے کہتے ہیں لغوی معنی حقیقی معنی جیسے ہم کہیں کہ جنگل میں شیر دھاڑتا تھا تو وہ واقعی ایک شیر جو جانور ہے اس سے مراد ہے لیکن دوسرے معنی ہوتے ہیں مجازی معنی اس کے میٹافوریکل میننگ اس کے ہوتے ہیں وہ وہ شے نہیں اس سے مطلب ہوتی جب ہم کہیں گے کہ وہ تو شیر ہے اس کا کیا پوچھنا تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی اس کے اتنے اتنے بڑے دانت ہیں اور وہ جانور ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شیر کی خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے بہادر ہے تو زبان میں الفاظ کے معنی حقیقی بھی ہوتے ہیں مجازی بھی ہوتے ہیں اور جب ان چیزوں کو سمجھانا مقصود و مطلوب ہو تو الفاظ تو وہی استعمال ہوں گے ان کے معانی مجازی لیے جائیں گے اسے ذہن میں رکھیے کہ مجرد حقائق یا بسیط حقائق یا ایبسٹریکٹ ٹروتھ یا میٹافزیکل ریالٹیز جتنی بھی ہیں ان کو جب سمجھایا جائے گا الفاظ ہمارے ہوں گے معانی ان کے مجازی لیے جائیں گے اور یہی وہ چیز ہے ایک ٹرم آتی ہے ہمارے ہاں رجت اللہ خدا کی طرف جانا یا لوٹنا بلکہ اس کے معنی لیے جاتے ہیں لفظ سے لیجئے تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے خدا کے پاس سے ہم یہاں آ گئے تھے اور اس کے بعد مرنے کے بعد پھر خدا کے پاس چلے جائیں گے وہ خدا تو اپنے اس مقام کے اوپر ہے ہم نے وہاں سے کچھ جدائیگی اختیار کی یہاں آ گئے اور پھر واپسی ہماری ہوگی پھر وہیں جا پہنچے عام طور پہ ذہنوں میں یہی لیا جاتا ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا یہ جو ویدانت نے اور اس کے بعد ان سے مستعار لیے ہوئے تصورات کے ماتحت ہمارے ہاں کے تصوف میں جو یہ بات پائی گئی کہ انسان کی روح خدا کی روح کا ایک حصہ ہے وہاں سے یہ الگ ہو کے اس دنیا کے مادے کی کیچڑ میں پھنس گئی یہاں سے اب روتی چلاتی ہے اب یہاں مقصد اس کا یہ ہے کہ کسی طرح سے ان علائشوں سے نکل کے پھر اپنی اصل میں جا ملے اور اس کو کہتے ہیں رجت اللہ پھر اللہ کے ہاں واپس ہو جانا یہ تصور قرآنی تصور کے یکسر خلاف رجت کے بھی معنی یہ نہیں کہ سچ مچ انسان وہاں سے یہاں آیا اور یہاں سے پھر وہاں خدا کے ہاں جائے گا اس کے معنی بھی وہی چیز ہے کہ یہ جس قانون کا سامنا کرنے سے بھاگ رہا تھا ادھر آنا نہیں چاہتا تھا قرآن نے یہ کہا ہے راج جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ جو اس میں فائل ہے راجے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی وقت میں جا کر یہ وہاں لوٹے گا اس کے معنی ہوتے ہیں ہر ہر وقت ہر قدم کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ تم اس سے بھاگ رہے ہو اس سے دور جا رہے ہو اپنے ذہن میں سمجھ رہے ہو کہ ہم اراض برت رہے ہیں اس کا سامنا ہو نہیں سکتا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے تم تو جا رہے ہو اس کی طرف آپ نے دیکھا کہ یہ اب اصطلاح کیا مانے اس کے ہو گئے تم بھاگ کے کہاں جا سکتے ہو تمہارا تو ہر قدم اس کی طرف اٹھ رہا ہے اس لیے کہ محی تم وہ تو اس طرح سے تمہیں گھیرے ہوئے ہے جیسے یہ ہوا یہ فضا انسان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے کہ وہ جس طرف بھی جائے اس کے اندر ہی رہتا ہے اس کے باہر جا ہی نہیں سکتا جس طرح سے لوہے کی سوئی مکنا تیس کی طرف اپنا رخ کس طرح ہی دوسری طرف موڑیے وہ ادھر رخ کر کے رہتی ہے قرآن کہتا ہے کہ ہمارا قانون مقافات عمل اس کی قوت ثقل اس کی قوت کشش اتنی مضبوط ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ تم اس سے مڑ کے کسی طور ہی طرف جا سکو جو ہی کوئی عمل سرزد ہوا تمہارا قدم اس کی طرف آج خود اٹھ جائے گا اور یہ ہے اس کی طرف جانا یہ اصطلاح ہے رجت اللہ خدا کی طرف لوٹنا جسے آپ کہتے ہیں تقریبی اعمال تباہی پیدا کرتے ہیں اس دنیا کے اندر قوموں کی تباہی اور جہاں تک افراد کا تعلق ہے ان کے جو کام ایسے ہیں جو یہاں معاشرے کے عدل کی گرفت میں آ جائیں ان کی یہاں سزا ملے یا نہ ملے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی ذات پر اس کی ذات پر جو اعمال نے اثر مرتب کیا ہے وہ تقریبی اثر اگر اس کے اوپر غالب آ گیا ہوا ہے تو یوں کہیے کہ اس کی اپنی تباہی ہو گئی اس دنیا کے اندر جو تباہی تھی وہ اس کی چیزوں کی تباہی تھی لیکن یہ جو تباہی ہے یہ اس کی اپنی تباہی ہو گئی اس کے لیے قرآن کی ایک جامعہ اصطلاح ہے جسے عذاب کہا جاتا ہے اس دنیا کے اندر کے عذاب جو ہیں یہ تو فزیکل ورلڈ ہے تبھی دنیا ہے تبھی قسم کے ہی عذاب یہاں کے ہوتے ہیں عام طور پر لیکن انسان کی ذات کے اوپر جو کچھ اس سے بیتتی یا گزرتی ہے لفظ تو اس کے لیے بھی عذاب ہی کا آیا ہے اس کے معنی اس قسم کا عذاب نہیں ہے کہ جو طبی طور پہ انسان کو ہوتا ہے سمجھانے کے لیے تو قرآن یہی لفظ استعمال کرے گا ہمارے سامنے جو تصور آتا ہے نا عذاب کا اور خدا کے عذاب کا وہ تصور ٹارچر کا ہوتا ہے تشدد جسے ہم کہتے ہیں جیسے پولیس والے ٹارچر کرتے ہیں یا آج کل آپ اسرائیلیوں کے ٹارچر کی داستانیں لرزہ انگیز داستانیں سن رہے ہیں کہ وہ ان وہاں کے شہریوں پر وہاں کے قیدیوں پر کس قدر مظالم ڈھا رہے ہیں کس قدر تشدد برت رہے ہیں کس قدر تصدیہ دے رہے ہیں یہ تصدیہ ہی ہے جسے پنجابی کہنے تصیہ دین دینے پہ یہ ہے عذاب کا تصور جو ہمارے ذہن میں آتا ہے ٹارچر کا تصور قرآن کی اصطلاح یہ نہیں ہے انسان انسانوں کے ساتھ یا اس دنیا میں قومیں قوموں کے ساتھ جو کچھ کریں گی وہ اسی قسم کا عذاب ہوگا لیکن انسانی ذات کے متعلق جب یہ لفظ قرآن کا یا اصطلاح آئے گی تو وہاں اس سے مراد ٹارچر نہیں ہوگا کبھی بات نہیں ہے قرآن کے الفاظ کا کیا پوچھتے ہوگے کیا چیزیں یہ استعمال کرتا ہے بات تو اس نے یہی کہنی ہے نا انسان کی ذات نہایت شفاف چشمہ حیواں گہر کی طرح آبدار یہ غلط کام مستقل اقدار کی خلاف ورزیاں اس کو مقدر کر دیتی ہیں اس کے اوپر وہ چھا جاتی ہیں اس سے اس کا وہ جو شفاف ہونا مقطر ہونا ہے اس کی گوہر کی طرح تابندگی جو ہے اس میں کثافت آ جاتی ہے تقدر آ جاتا ہے عذاب کے ایک معنی ہوتے ہیں وہ کوڑا کرکٹ جو صاف پانی اوپر آ کر اس پانی کو مقدر کر دے اور اس کے بہنے والی قوت کو بھی روک دے کہ اس کے معنی رکاوٹ کے بھی ہوتے ہیں انسانی ذات کے لیے جب یہ عذاب کا لفظ آئے گا تو آپ غور کرتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہو جائیں گے پھر یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس کی تابندگی کو اس سے چھین لیتی ہیں اس کی پاکیزگی میں تقدر پیدا کر دیتی ہیں اس کی آگے چلنے کی جو قوت ہوتی ہے اس کے راستے میں روک بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور تشویش کو دی ہے اس کوڑے کرکٹ سے جو شفاف پانی کے اوپر جمع ہو جاتا ہے انسان کے غلط اعمال کرتے ہی ہیں اس کی ذات کے ساتھ اور جہاں تک رکنے کا تعلق ہے اس کے اس لفظ کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں ان کے ہاں آزبن کہتے ہیں اس اونٹ کو کہ جس کو پیاس کی شدت جب ہو آپ کو پتا ہے کہ جب پیاس کی شدت ہو پانی نہ ملے تو بھوک مر جاتی ہے پیاس کی شدت سے یہ کیفیت کہ کھانے پینے کا سامان موجود ہو لیکن کھا نہ سکے اس کو اس قسم کی معرومی جو سب کچھ ہونے کے باوجود معرومی ہو کسی کی اس کو بھی عذاب کہا جاتا ہے اور یہ عذاب باہر سے نہیں دیا جاتا عزیزہ نے من کبھی وقت ہوگا میں صرف عربی زبان پہ ایک درس آپ کو دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیوں زبان منتخب کی گئی تھی قرآن کے لیے اس سے کوئی دوسری زبان جو تھی وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتی تھی ان کانسیپٹس کی جو قرآن دے رہا ہے یہ عذاب جو اس انسان پہ آتا ہے پیاس کی شدت کی بنا پر کیفیت یہ کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کھا نہ سکے یہ باہر سے آزاد نہیں آتا اس کی اپنی اندر کی کیفیت ہے جس نے اس میں محرومی کی کیفیت پیدا کر دی ہے اس کو بھی عذاب کہا جاتا ہے لہذا یہ جو انسان کی ذات پر عذاب آتا ہے وہ عذاب اس شکل کا عذاب وہ ہوتا ہے اس کا تعلق <clears throat> اگلی زندگی سے ہے میں ابھی وہاں آتا ہوں جہاں تک اس دنیا میں قوموں کی زندگی کے تعلق ہے جن کے اوپر عذاب آتا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ ان کے یہ جو فزیکل نظام ہوتے ہیں تبھی زندگی کے جتنے انتظامات ہوتے ہیں اس کے باوجود اگر ان کے ہاں اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اخلاقی برائیاں ان تمام طبی انتظامات کے باوجود کس طرح سے قوم کو تباہ کر دیتی ہیں اور اس کے سمجھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت ہی نہیں اگر کسی معاشرے میں رشوت اتنی عام ہو جائے کوئی کام اس کے بغیر ہو ہی نہ اگر کسی معاشرے میں ایڈلٹریشن آمیزش اتنی ہو جائے کہ کسی دریا کے بند میں سیمنٹ خالص لگے ہی نہیں ریت ہی ریت اس میں لگ رہی ہو جتنے مکان بنے ان کی بنیادوں کے اندر ریت بھری جائے کنکریٹ کی بجائے یہ اخلاقی خرابیاں ہیں نا روز آپ ان کا رونا روتے ہیں نا کہ معاشرے میں یہ اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئی اقدار سے انحراف کرتا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دن ان کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ وہ آئے گا سامنے آئے گا تبھی شکل کے اندر یہ بند ٹوٹ جائے گا سیلاب آ جائے گا یہ مکان گر جائیں گے قوم کے اندر کیفیت یہ پیدا ہو جائے گی کہ چھوٹے سے چھوٹا خطرہ بھی ہوگا تو اس کے مقابلے کی تاب و سکت ان کے اندر نہیں رہے گی اخلاق کی خرابیاں قوم کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں کہ تباہیاں ان کی فزیکل ایونٹس یا تبھی حوادث کی روح سے ہی آتی ہیں لیکن وہ نتیجہ ہوتی ہیں ان کی اس قسم کی اخلاقی خرابیوں کا یہ جو سابقہ اقوام کے قصے میں قرآن نے بتایا ہے نا کہ قوم شعیب کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ماپ تو پورا ہی نہیں رکھتے تھے کسی کا حق دیتے ہی نہیں تھے ڈنڈی مار لیا کرتے تھے اور اس کے بعد کہا یہ کہ ان کی تباہی مثلا یہ کہ آتش فشاں پہاڑ کا ایک لاوا آیا بہا کے لے گیا یا حضرت نو کی قوم کو پانی کا سیلاب آیا بہا کر لے گیا ہم دونوں چیزوں کو الگ رکھتے ہیں اور پھر سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ان کی اس خرابی کا اثر اس پہ کیا تھا اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے رسولوں کے متعلق ہم نے سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف مولوی صاحب ہوتے تھے انہوں نے جمعے میں اٹھ کے واز کہہ دیا منتیں کر رہے ہیں سماجتے کر رہے ہیں ترلے لینڈ رہنے کے بھائیو خدا کے لیے نیک بن جاؤ اچھی عادتیں پیدا کرو برائیاں چھوڑ دو جھوٹ چھوڑ دو خرابیاں چھوڑ دو اور اس کے بعد سب دعا مل کے ملو کہ اللہ ہماری آگبت بخیر کرے لا الہ اللہ محمد رسول خدا کے رسول یہ نہیں ہوتے تھے وہ اتنا ہی کرنے کے لیے نہیں آتے تھے وہ واضح کہنے کے لیے نہیں آتے تھے وہ اس آپ کی پوری دنیاوی زندگی کو خدا کے قوانین کے تابع رکھنے آتے تھے تاکہ آپ کی اس کے بعد کی زندگی بھی خوشائند ہو جائے دین تو نام ہی اس سیاست کا اور اس طبی زندگی کے امتزاج کا ہے وہ دین لے کر آتے تھے جب حضرت نوح نے ان سے کہا ہے کہ یاد رکھو جو انداز تمہارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں اس سے تم نے اپنی حفاظت کی طرف سے غفلت برتی ہوئی ہے پہاڑیاں اونچی اونچی ہیں کبھی بھی اگر کسی سال زور کی بارش ہو گئی تو ان کا پانی سارا بہ کے ادھر آ جائے گا تم نے نشیب میں اپنی بستی بنائی ہے اور بستی کے حفاظت کا سامان کوئی نہیں کیا اور اس لیے نہیں کیا کہ تم اپنی سامانیوں کے اندر پڑے ہوئے ہو تمہارے معاشرے میں طبقاتی امتیاز اتنا ہے کہ ایسے وقت میں یہ جو چھوٹے لوگ ہیں یہ اٹھ کے تمہاری مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تباہ ہو جاؤ گے کہ وہ سنتے نہیں تھے پھر اس کے بعد جس زمانے میں دیکھا موسمیات کی نگاہ جو تھی اس نبی کی اس نے محسوس کیا کہ اس سال بارشوں کا زیادہ امکان ہے کیا کیا اس نبی نے اس نے کشتی بنانی شروع کر دی خدا کا رسول اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کشتی بنا رہا ہے ان کے سامنے بنا رہا کہہ رہا ہے یہ بات اور مذاق کر کے وہ چلے جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی آج تک دیکھا ہی نہیں سیلاب آیا ہو اب انہیں پتا نہیں ہے کہ جغرافیہ کے حالات اتنے بدل چکے ہوئے ہیں یہ علوم سانس کا ماہر ہوتا تھا خدا کا رسول یہ موسمیات کو بھی جانتا تھا یہ یہ بھی جانتا کہ سیلاب سے بچنے کے لیے کشتیاں بنایا کرتے ہیں یہ یہ کہنے کے لیے آتا تھا بس وہ اتنا کرتا تھا کہ انسان کی طبی زندگی اور اخلاقی اقدار میں جو ربط باہمی ہے وہ اس کو اجاگر کر کے دکھایا کرتا تھا ہمارے ہاں جب دین سیاست سے الگ ہوئی تو یہ سارا کچھ کرنے والے تو ہمارے ہاں دنیا دار ہو گئے موسمیات کا محکمہ دنیا سے متعلق کشتی بنانے کا محکمہ دنیا سے متعلق بند لگانے کا محکمہ دنیا سے متعلق اور یہ کہنے کے لیے کہ تمہاری یہ اخلاقی خراگیاں تباہی لے آئیں گے یہ مذہب سے متعلق تھا مذہب کا مقام یہ رہ گیا کہ سرمن یا باز یا ہاتھ جوڑ یا منتیں کر کے وہ چلا جائے اور یہ جو باقی تھے ان کا تعلق چونکہ مذہب سے نہیں رہا اس لیے ان کے ہاں کیفیت یہ کہ بند بنا رہے ہیں